اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الكبر أشهد أن لا اشد لا

محمد رسول الله حي Hey! حی ہاں